مولوی کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کے کانپ جاتے ہیں وہ مولوی اور اسلحہ مولوی نے دیکھا ہے نبی کے پاس گیارہ تلواریں تھی مولوی نے دیکھا ہے نبی بدر کے میدان میں جنگ میں لڑ رہے تھے مولوی نے دیکھا عہد کے میدان میں نبی زخمی کھڑے تھے مولوی نے دیکھا نبی ننگی ننگے گھوڑے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ ہاتھ میں تلوار لیے مدینہ سے باہر پیرا دے رہے تھے مولوی نے دیکھا نبی ہاتھ میں تلوار لیے مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے سر پہ جنگی ٹو ٹوپی تھی نبی کے بال شانوں کو چھو رہے تھے جب نبی تلوار لے گا مولوی کیوں تلوار چھوڑے گا